دا نٹ کریکر ایک وقت کا قصہ ہے ایک برفانی بڑے دن کی صبح اس بڑے نیلے دروازے پر دستک ہوئی کلیرا ذرا دیکھو کون تشریف لایا ہے کلیرا جب جوش سے بھری ہوئی نیچے پہنچی تو اسے امید تھی کہ وہ کسی خاص انسان سے روبرو ہوگی اور بے شک یہ انسان خاص تھا چاچا جیک او ہو ہو بڑا دن مبارک ہو بچی <laughs>

ہر سال وہ بہت ہی خوبصورت جیتے جاگتے لگنے والے کھلونے بناتا اور اسے فرٹز اور کلیرا کے لیے لے کر آتا کلیرا کو یہ سارے کھلونے بہت پسند تھے جنہیں وہ اپنی الماری میں حفاظت سے رکھتی اس کے پاس تھے سولجرز ایک سمندری ڈاکو بیلرینا گھڑ سوار ٹینکس مونسٹر ٹرک اور بہت کچھ دوسری اور کبھی اپنے کھلونوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا اس کی گڑیا ہمیشہ فرش پر پڑی رہتی اس سال آپ نے میرے لیے کون سا کھلونا بنایا ہے چاچا اس سال میں تمہارے لیے کچھ بہت ہی خاص لایا ہوں فریڈس پر تمہیں اپنے کھلونے کھولنے کے لیے آج رات تک رکنا پڑے گا چاچا رحم کریں رات تو کتنی دور ہے مہربانی کریں مہربانی کریں چلے ابھی انہیں کھولیں تم بچے بھی نا جانتے ہو میں انکار نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میرے خیال سے یہ بڑے دن کی رات تلسمی ہونے والی ہے چاچا ہم اتنے چھوٹے نہیں رہے ہم جانتے ہیں کہ کوئی یقین سے مت کہو میرے بچوں اس گفتگو میں مجھے نیند آ گئی کیا آپ ہم اپنے تحفے کھول سکتے ہیں <laughs> یقیناً یہ تمہارا ہے اور یہ تمہارا ہے جب فرگس نے اپنا بکسا کھولا اس نے دیکھا ایک چوہا سپاہی اندر پڑا تھا جو اپنے چمکتے تیکھے دانتوں کی بدولت ڈراونا لگ رہا تھا یہ تو بالکل اصلی لگتا لگتا ہے ہے ہے کلیرا دیکھو جیسے ابھی ابھی یہ جنگ سے واپس آیا پر کلیرا سن نہیں رہی تھی وہ اپنے کھلونے پر ٹکٹکی لگائے تھی وہ تھا ایک نٹ کریکر اس کے سر پر ایک لمبی توتے جیسی ناک تھی جو اس کے بدن سے بھی بڑی تھی پر اس کھلونے کے بارے میں کچھ تو الگ بات تھی اور کلیرا اس سے اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی <laughs> یہ کتنا بدسورت ہے کوئی بھی بدسورت نہیں ہے فریڈز یہ بس الگ سا لگتا ہے <laughs> تمہارا مطلب ہے بدسورت الگ ہونا بدسورت نہیں ہوتا ہے فریڈز اور میرا نٹ کریکر بدسورت نہیں ہے او جھگڑا بند کرو بچوں اور اس نے صحیح کہا فریڈز الگ ہونا بدسورتی نہیں ہوتی اسی لیے میں یہ کھلونا تمہارے لیے لایا ہوں کلیرا مجھے پتا تھا تم اس نٹ کریکر میں اس کی لمبی ناک سے پرے جا کر اس کی خوبصورتی دیکھو گی یہ ایک بہت ہی بہادر نوجوان ہے اور پتا ہے یہ ہمیشہ ایسا نہیں دکھتا تھا کیا مطلب ہے آپ کا کیا اس کی کوئی کہانی ہے آپ کو ہمیں بتانی ہوگی <laughs> بے شک چلو آؤ بیٹھ جاؤ <clears throat> اب توجہ دو اور سنو ایک وقت کی بات ہے کہ وہاں ایک بیگم تھی جس کا جنون تھا محل کی صفائی پنکھا لے آئینے میں دیکھتی پرچھائی تاکہ اس کے حسن پر آئے نہ کوتا ایک دن محل میں ایک بدقسمتی آئی اس کی خادمہ جب قالین سے ٹکرائی دیکھا محل کی دیوار پر سنی تھی ملائی جسے دیکھ کر بیگم زور سے چلائی تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے محل کی خوبصورتی پر آنچ لانے کی پہرے داروں اسے باہر پھینک دو اس بات نے خادمہ کو بہت ہی غصہ دلایا تم اپنے ہی بابت سوچتی ہو تم ان کی پرواہ نہیں کرتی جو تمہارے لیے کام کرتے ہیں تم یہ بات نہیں سمجھتی کہ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے تم آج کے دن کے لیے ہمیشہ پچھتاؤ گی پر اب تم دیکھو گی میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں اے بیگم تمہاری ناک لمبی ہو جائے گی اور تمہارا سر بہت بڑا اور تبھی جب تم سب سے سخت اخروٹ کو توڑ سکو گی تبھی تم اپنی واحد شکل میں واپس آ پاؤ گی بیگم وہاں بیٹھی رہی اور رونے لگی <laughs> اللہ میرا چہرہ اب میں کیا کروں مجھے معلوم ہی نہیں کہ اخروٹ کیسے توڑتے ہیں میں سب سے سخت اخروٹ کیسے توڑوں اسی وقت ایک نٹ کریکر آیا اوہ میں کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے سخت اخروٹ کو توڑا اور کیا ناک لمبی اور لمبی ہوتی گئی اور اس کا سر بھی بڑا ہو گیا پرواہ نہیں تھی تم کتنے بدسورت ہو اب تم میرے خوبصورت محل کے قابل نہیں رہے دفاع ہو جاؤ اور نٹ کریکر کو باہر نکال دیا گیا پر یہ تو نا انصافی تھی بیگم بہت ہی مطلبی تھی میں سہمت ہوں اب سمجھ گئی تمہارا نٹ کریکر ایسا کیوں دکھتا ہے پر اس کا نہیں مجھے وہ نٹ کریکر اسی وقت چاہیے پر تمہیں تو اس سے نفرت تھی اور چاچا یہ میرے لیے لائے تھے تمہیں اپنی گڑیوں کی کوئی پرواہ نہیں رہتی فریٹس نے پرواہ نہیں کی اسے وہ کھلونا بہت شدت سے چاہیے تھا اور وہ اس کے لیے جھگڑنے لگا دونوں سے نٹ کریکر کی باہ نکل مجھے معاف کر دو کلیرا <laughs> <laughs> پیارے بچوں یہ بڑا دن ہے تلسمی سما فکر مت کرو وہ ٹھیک ہو جائے گا میں اسے باندھ دیتا ہوں پر تمہیں اسے کرسمس ٹری کے نیچے رکھنا ہوگا رات بھر اوکے تبھی یہ تلسم کارگر ہوگا لو رکھ لو اسے میں چلتا ہوں اپنا نٹ کریکر حفاظت سے رکھنا کلیرا اس گھر میں تلسم کا وقت آ گیا اس رات کلیرا بالکل نہ سو سکی وہ اپنے نٹ کریکر کے بارے میں سوچتی رہی آخر وہ اپنے کھلونے کے پاس گئی اور اسے گلے لگا لیا اس نے اسے اپنی گود میں رکھا اور وہ سو گئی کچھ ہی دیر بعد اس نے شور سنا جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ چوہا سپاہی زندہ ہو گیا تھا اس نے اپنی تلوار کھینچی اور وہ کلیرا پر حملہ کرنے والا تھا اچانک بہت سے چوہے اس کے پیچھے آ گئے اور وہ سب کلیرا پر حملہ کرنے والے تھے کلیرا ڈر کر بھاگی تب اسے محسوس ہوا کہ وہ چوہوں کی طرح چھوٹی ہو گئی تھی وہ سامنے کھڑا ہو گیا سنو اس وقت کلیرا مصیبت میں ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی آؤ میرے پیچھے آؤ سب لوگ نیچے بھاگے اپنی کلیرا کو بچانے کے لیے جیسے ہی وہ وہاں پہنچے کھلونے اور چوہوں کے بیچ جنگ چھڑ گئی کلیرا بھاگی اور کرسمس ٹری کے پیچھے چھپ گئی کھلونے بہت بہادری سے لڑے پر چوہوں کے مقابلے ان کی تعداد بہت بہت کم تھی نٹ کریکر خود بری طرح زخمی ہو گیا آہستہ آہستہ چوہوں نے انہیں گھیر لیا او نہیں میرا نٹ کریکر ان سبھی چوہوں نے اپنی لیڈر کو زمین پر گرا دیکھا اور وہ بھاگ گئے جب وہ رو رہی تھی کرسمس ٹری اور زیادہ روشن ہو گیا ہاں، کیا نٹ کریکر ایک مرد شہزادہ بن گیا تم تم آخر ہو کون کیا مجھے نہیں پہچانتی میں ہی ہوں وہ نٹ کریکر تمہاری وہ بدوا ٹوٹ گئی کلیرا تم نے میری لمبی ناک اور بڑے سر سے ہٹ کے میری خوبصورتی دیکھی اس سے پہلے کی کلیرا کچھ کہتی پیانو بہت ہی سندر دھن بجانے لگا اور وہ جو ہے اور میرا نٹ کریکر وہ تمہارے ہاتھ میں ہے کلیرا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا میری بچی السلام علیکم لوگوں وہ مرد شہزادہ کل رات وہ زندہ ہو گیا اور اسی طرح وہ چوہا سپاہی بھی اور وہ دونوں لڑے اور سب کی ناچ رہی تھی اور چوہے لڑ رہے تھے مجھے کسور محسوس ہو رہا ہے میں نے اس کا کھلونا توڑ دیا اور اب میری بہن پاگل ہو گئی ہے <laughs> کلیرا تم اپنے نٹ کریکر کو حفاظت سے اپنی الماری میں کیوں نہیں رکھتی اور نیچے آ جاؤ ناشتے کے لیے ہاں چاچا کسی نے کلیرا کا یقین نہیں کیا پر اس کا اسے برا نہیں لگا کیونکہ اسے اپنے نٹ کریکر میں اطمینان تھا اسے یہ اعتماد تھا کہ جب وہ بڑی ہوگی وہ ایک دن اسے تلاش کر ہی لے گی اور وہ مل کر راضی خوشی رہیں گے اپنے کمرے میں اوپر کلیرا نے اپنا نٹ کریکر حفاظت سے اپنی الماری میں رکھا اور نیچے اپنے خاندان کے پاس آئی آخر یہ بڑا دن تھا یہ سما تھا تلسمی سما